welcome to lecture number twenty seven of course on business mathematics and statistics virtual university government of Pakistan students پچھلے لیکچر میں ہم نے ڈفرنٹ میئرز پہ بات کی اس میں measures of central tendency discuss کیے گئے پھر میئرس آف ڈسپرشن پہ بھی کچھ بات ہوئی اس لیکچر میں ہم ایک تو پچھلا جو ہم اسٹڈی کر چکے ہیں اس کو بریفلی ریویو کر رہے ہیں اس کے بعد ہم میئرس آف ڈسپرشن پہ فوکس کر رہے ہیں خاص طور پہ ڈیویشنس اسٹینڈرڈ ڈیویشن کس طرح سے ورک آؤٹ کی جاتی ہے تو آئیے سلائیڈس کی طرف چلیں اس لیکچر میں measures of dispersion and skewness یہ پارٹ ٹو ہم کرنے لگے ہیں اب آپ کے لیے ایک اوور آل ریویو جس میں different types of measures of central tendency variation and shape for a sample develop کیسے کیے جاتے ہیں ان میں سے کئی ہم پہلے کر چکے ہیں سب سے پہلے مین پھر میڈین موڈ یہ آلریڈی ہم کر چکے ہیں پھر مڈ رینج کوٹائلس اور ایک نئی ٹرم انٹروڈیوس ہو رہی ہے مڈ ہنج دوسرے میں یہ اس میں range interquartile range variance standard deviation اور کوفیشنٹ آف ویریشن ہے پھر رائٹ سکیوڈ لیفٹ اسکیوڈ اور سیمیٹریکل ڈسٹریبیوشن کی بات ہوگی measures of central tendency variation and shape ان کا استعمال ہوتا ہے ایکسپلوریٹری ڈیٹا انالیسز میں اور کچھ باتیں ہیں جو امپورٹنٹ ہیں ایک تو فائیو نمبر سمری یہ پانچ ڈفرینٹ ٹائپس آف میئرس جو نیکسٹ سلائڈ پہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں ایک تو یہ پانچ کون سے میئرس ہیں اور کس طرح سے ان کو استعمال کیا جاتا ہے اور سمریز کیسے بنائی جاتی ہیں پھر ایک پلاٹ ایک طریقہ ہے جس کو باکس اینڈ وسکر پلاٹ کہتے ہیں جس میں ڈفرینٹ میئرس کو گرافیکل شکل میں ریپرزینٹ کیا جاتا ہے پھر اور جو پہلو پراپر ڈسکرپٹیو سمرائزیشن پھر کچھ ایتھیکل ایشوز بھی ہیں کہ ڈیٹے کو ہم پراپرلی شو کریں اور کوفیشنٹ آف کو ریلیشن یہ ڈفرینٹ میئرس ہیں جو سینٹرل ٹینڈنسی ویریشن اور شیپ کے لیے استعمال ہوتے ہیں سمری میئرس کون سے ہیں ان کا یہ ایک ہائر بنائی گئی ہے تاکہ آپ کو کلیئر ہو کہ یہ کون سے میئرس ہیں تو ان کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے ایک تو سینٹرل ٹینڈنسی اس میں mean median mode we have already covered جو میٹرک مین ہے اور اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ہارمونک مین بھی ٹچ کیا تھا اب کوٹائل کو اس سلائڈ پہ علیحدہ شو کیا جا رہا ہے اور ویریشن میں جو ڈفرینٹ پارٹس یہاں پہ لیے گئے ہیں کہ ایک تو رینج پھر ویریئنس پھر اسٹینڈرڈ ایویشن اور کوفیشنٹ آف کو ریلیشن تو یہ ڈفرینٹ میئرس ہیں جو ڈیٹا کو سمرائز کرنے میں استعمال ہوتے ہیں تو آئیں یہ تھوڑی سی اس پہ بات کریں یہ ڈفرینٹ میئرس ہیں جو مختلف سچویشنس میں استعمال ہوں گے اس سلائیڈ کو غور سے آپ اسٹڈی کریں یہ ڈویژن آپ کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے تاکہ آپ کو کلیئر ہو کہ کس سچویشن میں کون سا میئر استعمال کیا جاتا ہے یہ خاص طور پہ جو تین ڈفرینٹ پارٹس میں دکھایا جا رہا ہے کہ کوٹائلس کو سیپریٹلی انڈیکیٹ کیا جا رہا ہے اور پھر ویریشن کو بالکل سیپریٹلی انڈیکیٹ کیا جا رہا ہے تو آئیے اگلی سلائڈ پہ چلتے ہیں اب یہاں سینٹرل ٹینڈنسی کی بات ہو رہی ہے کہ سینٹرل ٹینڈنسی میں جو ڈفرینٹ مینس uh, ہیں the exception of harmonic mean جو یہاں پہ نہیں دکھایا گیا یہ عام طور پہ جو استعمال ہونے والے مین آپ کو یہاں نظر آ رہے ہیں ان کی سمریز آپ دیکھ رہے ہیں مین کا فارمولا آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے سم آف ڈفرینٹ ویلوز یہ آپ لیفٹ سائڈ پہ دیکھیے مین کے نیچے دکھایا جا رہا ہے sum of all X values X I کے طور پہ ڈیوائڈیڈ بائی این اور پھر نیچے یہ میو کی شکل میں ایوریج کو شو کیا جا رہا ہے اور یہاں بھی بیسیکلی فارمولا تو وہی ہے لیکن یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں این کا استعمال کیا جا رہا ہے تو let me say one word at this point یہ دو ڈفرنٹ ٹائپس آف مینس جو یہاں پہ شو کیے جا رہے ہیں یہ اس وجہ سے کہ جب آپ ایک سروے کریں گے کوئی اسٹڈی کریں گے تو آپ ایک سیمپل ڈرا کریں گے اس سیمپل کا اپنا ایک مین ہوگا اس کی اپنی اسٹینڈرڈ ڈیویشن ویریئنس تو ایک ڈسٹنکشن کیا جا رہا ہے کہ جب آپ سیمپل کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں تو ایک ویلو ایک ریپرزنٹیشن کا طریقہ استعمال کیا جا رہا ہے اور جب آپ پاپولیشن کے مین کی بات کریں گے تو اس کو علیحدہ ایک سمبل ہم استعمال کر رہے ہیں اور نمبر آف آبزرویشن بھی آپ نوٹ کریں کہ ایک کیس میں اسمال این لیا جا رہا ہے اور دوسری کیس میں دوسرے کیس میں لارج این لیا جا رہا ہے آئیے سلائڈ پہ واپس چلتے ہیں میڈین اور موڈ چونکہ ورک آؤٹ کیے جاتے ہیں ایک پروسیجر کے تحت اس لیے ان کا فارمولا یہاں نہیں دکھایا گیا میں آپ کو کافی تفصیل سے یہ پہلے کروا چکا ہوں جو میٹرک مین بھی ہم کر چکے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایکس کی ویلیوز ملٹیپلائی کر کے تو ون بائی این روٹ لی جا رہی ہے تو یہ سینٹرل ٹینڈنسی میں جو میئرس ہیں ان کو سمرائز کیا گیا اب ارتھمیٹک مین یہاں پہ دکھایا جا رہا کہ یعنی دو ڈفرنٹ ٹائپس بیسک فارمولی تو وہی ہیں لیکن آپ نوٹ کریں کہ ایک کیس میں ایکس کی ویلو کا استعمال جب کیا جا رہا ہے تو سیمپل مین اس کو کہا جا رہا ہے اور وہ اس کی سیمپل سائز کو اس کا نمبر جو ہے وہ این ایز آئی مینشنڈ یعنی sum of all values in the sample divided by the number of observation یہ مین آ گیا اور یہی بات جب ہم ورک آؤٹ کریں گے یہی مین فار دا پاپولیشن تو وہاں پہ اس کا سمبل یا میو استعمال کیا جاتا ہے اور number of observation capital N استعمال ہوتا ہے آئیے اگلی سلائیڈ دیکھیں یہاں مین کا most common measure of central tendency point out کیا جا رہا ہے کہ آؤٹ لائرز یہاں پہ کچھ ہوتے ہیں اس سلائڈ پہ جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ outliers let me explain کہ آؤٹ لائر کیا ہے یہ آپ کو یاد ہوگا میں نے ایکسٹریم ویلوز کی بات کی تھی آپ کو کافی اگزامپلس بھی دیں کہ ایکسٹریم ویلوز مین کو کس طرح سے افیکٹ کرتی ہیں اور کس طرح سے ایک ویلو سارے ریزلٹ کو ڈسٹارٹ کر سکتی ہے تو یہ اس ایکسٹریم ویلو کو آؤٹ لائر کہا جا رہا ہے یعنی lies outside the normal range اس اس وجہ سے اس کو آؤٹ لائر کہا جا رہا ہے تو آئیے سلائیڈ پہ واپس چلیں اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک ایگزامپل یہاں کر کے دکھائی گئی کہ ایک کیس میں مین فائیو آ رہا ہے اور جہاں آؤٹ لائر پکچر میں آ گیا تو وہاں مین ایک ویلو نے مین فائیو سے سکس کر دیا آئیے نیکسٹ سلائڈ دیکھیں میڈین اگین اس کو ہم کر چکے ہیں کہ مڈل ویلیو ہوتی ہے اور اس میں بتایا گیا کہ اگر این ایون ہے تو average of the two numbers number already we've covered ایک خاص بات جو میڈین کے بارے میں ہے کہ median is not affected by extreme values let me say another word here median basically چونکہ ایک ڈویژن ہے ڈیٹے کی ان ٹو ایکول پارٹس تو اس لیے وہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کتنی لارج ویلو ہم نے ایز آؤٹ لائر ہمارے پاس آج آ گئی ہے we are simply dividing the data تو اس وجہ سے آلدو کہ اگر آپ ارتھمیٹک مین نکالیں تو آؤٹ لائرس اس کو ڈسٹارٹ کریں گے لیکن جب آپ میڈین ورک آؤٹ کر رہے ہیں تو outliers don't affect the median the value of the median تو آئیے سلائڈ پہ چلیں موڈ میں بھی خاص بات یہی دکھائی جا رہی ہے کہ mode not affected by extreme values otherwise یہ آپ دیکھیں سلائڈ پہ کہ موڈ از ایٹ یہاں پہ وہ تین راؤنڈ سرکلس دکھائے جا رہے ہیں کہ one on top of the other کہ یہ ایک سمبولک طریقے سے دکھایا جا رہا ہے کہ number of values for different observation کیا ہیں تو یہ آپ کو نظر آ رہا کہ mode is the value which is most frequent آئیے نیکسٹ سلائڈ پہ چلیں موڈ کے بارے میں ایک خاص بات جو بتانی ضروری ہے کہ there may not be a mode اور there may be several modes تو اس کی کیا سگنیفیکینس ہے یہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں کہ پہلے فرسٹ دکھایا جا رہا ہے کہ نو موڈ اور values zero one two three four five six تو کیوں موڈ نہیں ہے اور دوسری سچویشن جو رائٹ سائڈ پہ ہے کہ وائی ٹو موڈس تو اس پہ بات کریں وائی نو موڈس کہ ساری ویلیوز ایک دوسرے سے مختلف ہیں یعنی کوئی بھی ویلیو ایسی نہیں ہے جو ریپیٹ ہو رہی ہے تو یو کانٹ سے کہ such and such value is very frequent تو اس وجہ سے ایسی سچویشن جہاں پہ آپ اس قسم کے ڈیٹے کو انکاؤنٹر کرتے ہیں تو you will come to the conclusion that there is no mode اب جو رائٹ سائڈ پہ اگزامپل آپ نے دیکھی کہ وہاں پہ پہلا جو ڈیٹے کا پارٹ ہے وہاں پہ دو ویلوز نظر آئیں اور پھر رائٹ right سائڈ پہ ڈیٹے کا پارٹ ہے وہاں پہ دو ویلوز نظر آئیں تو اگر فریکوینسی کو یا in frequency of these observation اگر ہم اس کو پلاٹ کریں اور ریلیٹو فریکوینسی بنائیں تو آپ کو یہ پتا لگے گا کہ وہ ایٹ ٹو پوائنٹس ہمیں موڈ نظر آئیں گے چونکہ وہ کروز جو ہیں ان دو پوائنٹس پہ سب سے زیادہ ان کی ویلو ہوگی تو اس لیے modes can occur at more than one point تو اس کو ذہن میں رکھیے آئیے اگلی سلائیڈ پہ چلیں اب ڈسپرشن آف ڈیٹا کی بات شروع ہو رہی ہے کہ ڈسپرشن آف ڈیٹا کس طرح سے اسٹڈی کیا جاتا ہے تو let me first discuss this briefly کہ ڈسپرشن کا مقصد کیا ہے ڈیٹا جیسے کہ میں نے ایکسپلین کیا سیمپل ڈیٹا پہلے اسٹڈی کیا جاتا ہے اور اس کی ایک خاص اس کے ایوریجز ریتھمیٹک مین میڈینس وغیرہ نکالے جاتے ہیں تو ہم انٹرسٹڈ اس بات میں ہیں کہ ہمیں معلوم ہو کہ جو آبزرویشنس ہیں کس ٹائپ کی ہیں and how far are they close to the mean یا اوے فرام دا مین اور کس ٹائپ کی ڈسٹریبیوشن کے ساتھ ہم ڈیل کر رہے ہیں کس ٹائپ کی یہ اس کی کریکٹرسٹکس ہیں اور اس سیمپل سے ہم نے بعد میں اسیس کرنا ہے کہ پاپولیشن کا کی ویریشن کس ٹائپ کی ہو سکتی ہے تو آبویسلی یہ ہمارے لیے بڑے امپارٹینٹ اسپیکٹس ہیں کہ ڈیٹا اسپریڈ کیسے ہے یعنی ڈسٹریبیوشن جب ہم ڈیولپ کریں گے ڈیٹا کی تو وہ اس کی شکل کیا ہوگی اور اس کا ڈیٹا کیسے اسپریڈ ہوگا اور with reference to the mean یا میڈین کس طرح سے وہ لوکیٹڈ ہے تو آئیے سلائڈ پہ واپس چلتے ہیں یہاں پہ رینج ڈیفائن کیا گیا اور رینج کیا ہے largest value minus smallest value پھر اس کی ایگزامپل دی گئی ہے فائن رینج یہ آبزرویشنس آپ کے سامنے سلائڈ پہ نظر آ رہی ہیں تھرٹی ون فرسٹ آبزرویشن اور ٹوینٹی لاسٹ تو اس میں اس رے کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں لارجسٹ ویلو تو 43 ہے اور اسمالسٹ از 12 تو رینج اٹ مینس کہ لارجسٹ مائنس دا اسمالسٹ یہ 43 تھری مائنس ٹویلو یہ 31 ون ویلو ہمارے پاس آ گئی تو very simple to work out the range اور یہ range let me say a word here about range آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جب فریکوینسی ڈسٹریبیوشن ڈیولپ کی تھی تو اس میں ہم نے رینج ڈیسائیڈ کیا تھا چونکہ کلاس انٹرولس ڈٹرمن کرنے کے لیے رینج ورک آؤٹ کیا جاتا ہے اور وہ largest value minus the smallest value یہ وہی رینج اس سلائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں تو آئیے سلائڈ پہ واپس چلیں ایک نئی ٹرم آپ پہلی دفعہ انکاؤنٹر کر رہے ہیں مڈ رینج یعنی رینج تو ہم نے ڈسکس کر لیا اب مڈ رینج کیا ہے مڈ رینج ہے average of smallest and largest observation یعنی ان کا سم دونوں کا اسمالسٹ اور لارجسٹ اور ان کو دو سے ڈیوائڈ کر رہے ہیں اور یہ مڈ رینج آئے گا یہاں پہ ایک ورڈ آف کوشن کہ مڈ رینج کو آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ یہ ایوریج ویلو ہے مگر بعض سچویشنس ہو سکتی ہیں جہاں پہ اگر سیمیٹریکل ڈسٹریبیوشن کی بات ہو رہی ہے اور آپ ایکسٹریم دونوں ایکسٹریمس لے کے تو اس کو ورک آؤٹ کریں تو آپ کا جواب ایگزیکٹلی مین کے برابر آ جائے دیٹس پاسبل تو بٹ ریمبر کہ mid range is the average of the largest and the smallest value تو آئیے سلائڈ پہ واپس چلیں اب یہ مڈ رینج یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ مڈ رینج بھی ایکسٹریم ویلو سے افیکٹ ہوتا ہے اور لیفٹ سائڈ پہ ایک آپ کو کیلکولیشن دکھائی جا رہی ہے فگر دکھائی گئی ہے اور اس میں مڈ رینج نکالا گیا فائیو اور یہ نظر بھی آ رہا ہے کہ zero plus ten divided by two یہ فائیو جواب نکل رہا ہے اچھا دوسرے کیس میں آپ دیکھیں کہ جہاں پہ ویلو ایکسٹریم ویلیوز تھیں تو وہاں پہ لیفٹ سائڈ پہ جو آپ نے پہلا کیس دیکھا جب آپ فائیو آیا اور جہاں ایکسٹریم ویلو نہیں ہے جو رائٹ سائڈ والا کیس ہے تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مڈ رینج کی ویلو تین آ رہی ہے یعنی zero plus six divided by two تو یہ مڈ رینج بھی جیسے مین ایکسٹریم ویلو سے افیکٹ ہوتا ہے تو مڈ رینج بھی افیکٹ ہوتا ہے تو اس سے کیا ہمیں یاد رکھنا ہے کہ جب مڈ رینج کی کیلکولیشن ہو تو پلیز بی کیئرفل اور ایکسٹریم ویلیوز کو آپ ضرور ذہن میں رکھیں کہ اگر ایکسٹریم ویلیو ہے تو وہ اس کو افیکٹ کر دے گی so you have to remove such extreme values تو آئیے واپس سلائڈ پہ چلیں اب کوٹائلس کی بات شروع ہو گئی کوٹائل کیا ہے let me explain first quartile جیسا کہ نام سے ظاہر ہے اور پہلے بھی اس کو ہم بریفلی ڈسکس کر چکے ہیں quartile is dividing the data in four equal parts یعنی کوارٹر سے کوٹائل ہے یعنی first twenty five percent second third fourth اب اس میں نارملی جب کیلکولیشن ہوتی ہے تو کوٹائل صرف تین کیلکولیٹ کیے جاتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ فرسٹ ٹوینٹی فائیو کو لیں گے تو اس کو one let say we call its Q one اور نیکسٹ ٹوینٹی فائیو تو ففٹی پرسینٹ پہ آ گئے اور تھرڈ کوٹائل جب کیلکولیٹ کیا تو سیونٹی فائیو پرسینٹ پہ آ گئے اور آبویسلی تو فورتھ کوٹائل تو ہم نہیں کہیں گے یعنی ایکچوئل کوٹائلس کا جہاں تک تعلق ہے you have three quartiles hundred percent پھر ویلو آ جاتی ہے وہ فورتھ کوٹائل نہیں کہا جائے گا تو یہ جنرل جو کیلکولیشنس ہیں وہ Q one to Q three کی جاتی ہیں تو آئیے سلائیڈ پہ واپس چلیں یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ تین کیو ون یہ دکھایا گیا فگر کی شکل میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلا پارٹ 25 پرسینٹ پھر سیکنڈ یعنی کوٹائل کیا ہوا کہ جب پہلا 25 جہاں پہ اینڈ ہو رہا ہے وہ آپ کا کوٹائل ہے جہاں آپ کا 50 پرسینٹ اینڈ ہو رہا ہے وہ سیکنڈ ہے اور جہاں تھرڈ اینڈ ہو رہا ہے وہاں پہ سیونٹی فائیو پرسینٹ یہ کوٹائل نمبر تھری اب ایتھ کوٹائل کا فارمولا کیا ایتھ یعنی I equal to one two اور تھری تو فارمولا یہی ہے کہ N plus one divided by four اور اگر پہلا کوٹائل ہے تو ون یعنی N plus one by four اگر سیکنڈ ہے تو two multiplied by N plus one by four اور تھرڈ ہے تو three into N plus one by four اور یہ ایک چھوٹی سی اگزامپل پھر یہ دکھائی گئی ہے کہ یہ ڈیٹا رے ہمیں دی گئی ہے تو اس میں ہم نے ورک آؤٹ کرنا تھا تو ہم نے پہلا کوٹائل نکالا کہ نائن ویلوز ہیں ان میں ایک ایڈ کیا ڈیوائڈ کیا فور سے اور two point five first quartile آ گیا تو اس طرح سے یہ اس کی ویلو جو ہے اب یہ تو پوزیشن تھی کوٹائل کی یہ ایکسپلین کرنا ضروری ہوگا کہ کوٹائل جب کیلکولیٹ کریں تو کوٹائل کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ کے پاس ویلو آ گئی یعنی آپ کوٹائل کی جب بات کر رہے ہیں تو پوزیشن آئی ہے یعنی یہاں پہ two point five please note is the position اب ٹو پوائنٹ فائیو تو پوزیشن نہیں ہو سکتی چونکہ ہول نمبرس ہیں تو اس اس کیس میں ہم نے بجائے 2.5 کے پھر تھرڈ جو پوزیشن تھی اس کو ایز فرسٹ کوٹائل یہاں پہ لیا لیکن اگر آپ نے بالکل ویری ایگزیکٹ کیلکولیشن اگر کرنی ہے تو وہ اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اگر 2.5 ہے تو پہلے 2 کی جو ویلو ہے اس کو لیا جاتا ہے پھر جو درمیان میں انٹرول ہے بٹوین دا ٹو ویلوز ان کو اس فیکٹر سے ملٹی پلائی کیا جاتا ہے مثلا پوائنٹ فائیو اس کیس میں ہے تو پوائنٹ فائیو سے ملٹی پلائی ہوگا یہاں پہ جو ویلو آپ کو نظر آ رہی آئی سلائڈ پہ واپس چل کے اس کو دیکھیں کہ یہاں پہ ارے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ارے میں آپ نے پوزیشن نکالی ٹو پوائنٹ ففتھ اور سیکنڈ میں ویلو از ٹویلو اور تھرڈ کی ویلو ہے تھرٹین تو درمیان میں رینج اس کا مطلب ہے ایک ہوا تو اس کو جب آپ ملٹی پلائی کریں گے پوائنٹ فائیو سے تو ویلو پوائنٹ فائیو آ جائے گی which means twelve plus point five یعنی آپ کی جو کوٹائل کی ویلو ہے اب وہ ٹویلو پوائنٹ فائیو آئی تو this is the way how you work quartiles آئیے نیکسٹ لائڈ پہ چلیں اب کوٹائل ڈیویشن کی بات ہو رہی ہے کوٹائل ڈیویشن کیا ہے تو let me explain this briefly کہ اب کوٹائلس آپ ڈیویشن جو ہے ایک کوٹائل سے دوسرے کوارٹائل کو جب ہم سبٹریکٹ کریں گے اور پھر ڈیوائڈ کریں گے دو سے تو یہ ڈیویشن اس کو کہا جا رہا ہے یعنی یو آر سبٹریکٹنگ اور درمیان میں جو distance between the two quartiles آ رہا ہے اس کو پھر دو سے ڈیوائڈ کیا جا رہا ہے اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ ڈیویشن ہے تو خاص بات یاد رکھنے والی کوٹائل ڈیویشن میں کیا ہے لیٹس ڈسکس اس میں یعنی خاص بات صرف اتنی سی ہے فارمولا بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہے N plus one divided by four چونکہ کوٹائل کی بات ہو رہی ہے تو اگر فرسٹ ہے تو فرسٹ اگر سیکنڈ ہے تو سیکنڈ سے ملٹیپلائی کرنا اگر تھرڈ ہے تو تھرڈ سے جب ویلیو آ جائے پوزیشن آپ کے پاس آ جائے تو ہول نمبر میں تو ہوگی نہیں انلیس کے you know it is a very special situation تو اس قسم کی ویلو جہاں پہ ہول ویلو ہول نمبر بھی ہے مثلا 2.75 اور پھر ڈیسیمل کا پارٹ بھی ہے 0.75 تو آپ نے جس پوزیشن میں کوٹائل بن رہا ہے اس ہول نمبر کو لے کے تو پھر آپ نے ڈسٹینس ورک آؤٹ کرنا ہے ٹو دا نیکسٹ ویلو اور اس کو اس فریکشن سے ملٹیپلائی کر کے فرسٹ ویلیو میں ایڈ کرنا ہے جیسے ہم نے یہاں پہ دونوں کیسز میں کیا تو آئیے اگلی سلائیڈ پہ چلیں یہاں آپ کو ایک نیا کانسیپٹ دکھایا جا رہا ہے وہ کیا ہے باکس اینڈ وسکر اور کیا یہاں پہ یہ graphical display of data using five number summary اور وہ فائیو نمبرز کیا ہیں یہ بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں so let's look at let's discuss this briefly first کہ باکس اینڈ وسکر کا کیا آئیڈیا کیوں اسے باکس اینڈ وسکر کہا جا رہا ہے یعنی وسکر انگریزی میں کہتے ہیں کہ جو لوگ لمبے بال رکھتے ہیں اور وہ ان کے بال نیچے آ جاتے ہیں تو اس کو وسکر کہا جاتا ہے وسکر یا مسٹاش کا بھی وسکر ان سم کیسز کہا جاتا ہے اینیملس مثلا بلی ہے تو اس کے وسکرس تو یہ وسکر جو ہے ایک قسم کی مونچ کہہ لیں کہ نکلی ہوئی ہے سائڈ پہ تو اگر آپ اس قسم کا گراف بنائیں کہ جس میں کوٹائل کا رینج باکس کی شکل میں ڈیفائن کر دیا جائے اور اس کے بعد لائنز ڈرا کر دی جائیں to the left and to the right of this box تو وہ ایک قسم کا باکس اور اور رائٹ سائڈ پہ اور لیفٹ سائڈ پہ دو مونچے یعنی ایک لیفٹ ایک رائٹ تو یہ وسکر وسکر باکس اینڈ اس کو کہا جاتا ہے یہ بہت کوئی ایکسٹینسولی یوزڈ کانسیپٹ تو نہیں ہے لیکن یہ کئی جو کتابیں ہیں ان میں آپ کو نظر آئے گا it's a modern concept box and whisker representation اور پھر یہ فائیو ٹرمس جو استعمال کی جا رہی ہیں سمری کہ سمری کس طرح سے ڈیٹے کو سمرائز کیا جا رہا ہے تو let's look at this now let's go back to this line تو پہلی ویلو یہ دوسری دوسرا پوائنٹ فائیو نمبر سمری یہ کئی اور جگہ پہ آپ کو نظر آئے گا تو اس لیے لیٹس انڈرسٹینڈ کہ یہ فائیو نمبر سمری کیا ہے سب سے پہلے اسمالسٹ ویلو پھر آپ فرسٹ کوٹرائل کیو ون آپ دیکھ رہے ہیں وہاں سے باکس شروع ہو رہا ہے اور نوٹ کریں کہ یہ ایک اسمالسٹ جہاں پہ ہے وہاں پہ وسکر کو کلوز کیا گیا یعنی اس کا اینڈ دکھایا جا رہا ہے بائی اے ورٹیکل لائن یعنی ایک طریقہ ہے اس طرح سے گراف بنایا جاتا ہے کہ آپ وہ ورٹیکل لائن ڈرا کر کے بتا رہے ہیں کہ this is the smallest value اور رائٹ right سائڈ پہ آپ دیکھیں وسکر کو کہ ایکس لارجسٹ وہاں بھی اسی طرح سے اس کو کلوز کیا گیا اور پھر درمیان میں آئیے کوٹائل رینج کوٹائلس جو ہم نے اسپیسیفائی کیے کہ ٹوینٹی فائیو پرسینٹ ڈیٹے کو آپ نے آپ ذرا ایک اور بات نوٹ کریں یہاں پہ کہ یہ چار حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا اور یعنی ایکول پارٹس یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ پہلا پہلی لائن ہے پھر تقریباً وہی لینتھ آپ کو نظر آ رہی ہے بٹوین کیو ون اور سینٹر میں جو ایک بار ڈرا کی گئی ہے وہ میڈین کو ریپرزینٹ کرتی ہے یہ ایک کامن طریقہ ہے کئی کتابوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ استھیرک بھی استعمال کیا جاتا ہے کہ وہاں پہ بجائے بار ڈرا کرنے کے استحرک کا سائن سمبل وہاں پہ ڈرا کر دیا جائے تاکہ آپ کو پتا لگے کہ باکس میں میڈین کس جگہ پہ ہے پھر تھرڈ کوٹائل کیو تھری آپ کو نظر آ رہا ہے پھر نیچے ذرا ملازہ کریں کہ اس میں ویلیوز دی ہوئی ہیں ایکس اسمالسٹ فور پھر آپ دیکھیں ایکس لارجسٹ از ٹویلو یعنی اسمالسٹ ویلو لیفٹ سائڈ پہ لارجسٹ رائٹ سائڈ پہ ہے پھر اس کے کواٹرائلس آپ دیکھیں کہ اس میں six is the first quartile اور ten is the third quartile اور سینٹر میں میڈین از ایٹ یہاں پہ ایک ضروری بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ لگ رہا ہے جس طرح سے گراف یہاں پہ بنایا گیا ہے یہ آپ کو بھی نظر آ رہا ہوگا کہ یہ بڑی سیمیٹریکل قسم کی ڈسٹریبیوشن لگ رہی ہے جس میں میڈین سینٹر میں ہے یعنی میڈین سینٹر میں تو اسی ڈسٹریبیوشن میں ہوگا کہ جہاں وہ پوری ارے کو دو حصوں میں اکول پارٹس میں ڈیوائڈ کر دے گا تو یہ ایک ڈویژن ہے کہ اگر میڈین درمیان میں نہیں آتا اگر میڈین کسی اور پوائنٹ پہ آتا ہے تو یہ different types of box and whisker graphs اسی وجہ سے بنائے جاتے ہیں کہ یہ بار کی position depending on what kind of distribution you are dealing with change ہوتی جاتی ہے اور اس سے آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ ڈسٹریبیوشن کی کی ڈسٹارشن جس کو اسکیونیس بھی کہتے ہیں کہ ایک طرف کو جو ہے اس کا اسکیوڈ ایس کی ای ڈبلو یہ پہلے ہم ٹچ تو کر چکے ہیں لیکن آئی ایم ایکسپلیننگ دس تاکہ آپ کو ذرا دوبارہ ریفریش کروا دوں کہ جو ڈسٹریبیوشنس ہوتی ہیں وہاں پہ ایک قسم کی ٹوٹل ڈسٹارشن آف ڈیٹا ایک سائڈ پہ ہو جاتی ہے یہ فردر سلائیڈز میں آپ کو دکھا رہا ہوں جس میں اسکیوڈ ڈسٹریبیوشنس آپ کو نظر آئیں گے تو ایٹ دس پوائنٹ میرا خیال ہے this is enough explanation for the box and whisker graph تو آئیے اگلی سلائڈ پہ چلیں یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ڈفرینٹ ڈسٹریبیوشن ڈسٹریبیوشن کی شیپ اور باکس اینڈ وسکر پلاٹس تو یہاں میں پہلے let me explain one thing کہ اس قسم کے گراف جیسے یعنی بنائے جاتے ہیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اگر گراف کی شکل اس ٹائپ کی ہو تو اس سے اٹ مینس کے ڈسٹریبیوشن ایک خاص طریقے سے اسکیوڈ ہوگی یعنی ٹلٹڈ ایز اے ایکسپلینڈ تو آئیے دوبارہ سلائڈ پہ چل کے تو different types of skewed distribution دیکھیں سب سے پہلے آپ دیکھیں لیفٹ اسکیوڈ اور نوٹ کریں آپ کہ یہ ٹلٹ جو ہے یعنی لیفٹ اسکیوڈ اس کو کہا جا رہا ہے لیکن جو مین نظر آ رہا ہے کہ ویلوز وہ رائٹ سائڈ پہ ہیں پلیز نوٹ دس پوائنٹ کہ لیفٹ اس وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ لوور ویلیوز جو ہیں بہت ساری ویلیوز یعنی very low on the left side اور رائٹ right سائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا اس اس کا میڈین اس ڈسٹریبیوشن کا اور اس کے کوٹائلس بھی آپ ذرا نوٹ کریں کہ یہ نیچے جو graph box and whisker graph اس میں آپ کو میڈین نظر آ رہا ہے کہ میڈین بھی اب رائٹ سائڈ پہ چلا گیا اور پھر رائٹ سکیوڈ دیکھیں درمیان میں سیمیٹرک ڈسٹریبیوشن ہے جس میں باکس کے سینٹر میں میڈین ہے یعنی دو حصوں میں اکول پارٹس میں ڈیوائڈ کر رہا ہے ڈسٹریبیوشن کو اور رائٹ سکیوڈ ڈسٹریبیوشن اس کی شکل پلیز ریمبر جب آپ لیفٹ سکیوڈ کہیں گے تو اس کی اس کا ٹلٹ رائٹ سائڈ کی طرف ہے گراف کا اور جب رائٹ اسکیوڈ ڈسٹریبیوشن کہہ رہے ہیں تو اس کا ٹلٹ لیفٹ سائڈ پہ ہے آئیے نیکسٹ سلائڈ پہ چلیں اب بات ہو رہی ہے فائیو نمبر سمری اور وہ فائیو نمبر سمری کے لیے اب جو ہم کچھ باتیں کر چکے ہیں اور میئرس ڈسکس کر چکے ہیں ان کے ریفرنس سے اب ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ رائٹ سکیو ڈسٹریبیوشن کو کیسے جج کیا جائے گا ڈیٹے سے ہاؤ ول یو جج ویدر دا ڈسٹریبیوشن از اس کا ایک رول ہے وہ رول کیا ہے the median is less than mid hinge which is less than mid range یہ درمیان میں مڈ ہنج جو ویلو ہے یہ دو جو کوٹائلس ہیں یہ ان کا مڈ پوائنٹ ہے اور مڈ رینج آلریڈی ہم کر چکے ہیں کہ دو جو کوٹائلس کی ایوریج جب نکالی جائے گی تو وہ مڈ رینج آ جائے گا تو یہ آپ کے پاس ایک طریقہ آ گیا کہ رائٹس کیو ڈسٹریبیوشن کو کس طرح سے اسیس کرنا پھر فردر ایکسپلینیشن کہ distance from the largest value to Q three greatly exceeds distance from Q one to the smallest value اس کو ذرا دوبارہ سنیے کہ فاصلہ لارجسٹ ویلو تو جیسے آپ کو معلوم ہے end of the box and whisker graph show کیا گیا لارجسٹ ویلو اور پھر ہم یہ کہہ رہے ہیں کیو تھری اگر وہ فگر آپ کے ذہن میں ہے باکس اینڈ وسکر گراف کی کہ سب سے پہلے ایک اسمالسٹ تھا پھر کیو ون تھا پھر درمیان میں میڈین پھر کیو تھری تھا اور پھر لارجسٹ ویلو تھی تو اب کہا کیا جا رہا ہے کہ ایکس تھری اور لارجسٹ کا جو فاصلہ ہے it exceeds the distance from Q one to X smallest یعنی اس قسم کی ڈسٹریبیوشن اسکیوڈ ڈسٹریبیوشن جو رائٹ اسکیوڈ ہے وہ اس صورتحال میں ہوگی کہ distance between X three and X largest is much greater than the distance between Q one and X smallest اور لیفٹ ڈسٹریبیوشن کیسی ہوگی کہ median is greater than mid hinge and greater than mid range یہ مڈ ہنج اور سینٹر والا پوائنٹ بھی آپ ٹریٹ کر سکتے ہیں کہ وہ درمیان میں چونکہ کیو ون اور کیو ٹو کا سینٹر والا ایوریج وہ بتایا جا رہا ہے کہ جی average value it means right in middle تو یہ آپ دیکھیے کہ یہ دوسرا رول آپ کے پاس آ گیا کہ اگر میڈین مڈ ہنج سے بڑا ہے اور وہ مڈ رینج سے بڑا ہے پھر اس کی فردر ایکسپلینیشن ہے کہ distance between Q one to X smallest greatly exceeds the distance from X largest to Q three یعنی یہ بالکل اس کے اپوزٹ ہے کہ لیفٹ سکیوڈ تب کہا جائے گا ڈسٹریبیوشن کو اور یہ آپ کو میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جب لائی جب لیفٹ سکیوڈ ڈسٹریبیوشن کی بات ہو رہی ہے تو ایکچولی اس کا جو ٹلٹ ہے وہ رائٹ right سائڈ پہ ہے تو یہ آپ نے یہ پوائنٹس میں رکھنے ہیں کہ یہ ڈسٹینس اگر تو largest to X three compare to the distance between X one and X smallest بہت زیادہ ہے تو یہ رائٹ اسکیوڈ ڈسٹریبیوشن ہوئی اور اگر یہ بالکل اس کے اپوزٹ ہے تو لیفٹ ہوئی let me show you that slide once again یہ دوبارہ ذرا ریفریش کریے اپنا ذہن کہ یہاں پہ لیفٹ اسکیوڈ ڈسٹریبیوشن کے tilt is on the right اور رائٹ اسکیوڈ آپ نوٹ کریں کہ ٹیلٹ از آن دا لیفٹ اور نیچے باکس اینڈ وسکر گراف دیکھیے کہ یہ ڈسٹینس کہا جا رہا ہے کہ between the largest and Q three is much greater than اس صورت میں یہ رائٹ کیوڈ ہوگی اسٹوڈینٹس اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دکھانے لگا ہوں کہ فائیو نمبر سمری کیسے بنائی جاتی تو آئیے سلائڈ پہ چلیں یہاں پہ آپ کو اگزامپل دی گئی ہے for the sample representing annual cost for attending ten conference the ordered array is as follows پھر آرڈر ارے دی ہوئی ہے پھر پوچھا جا رہا ہے کہ state the five number summaries تو یہاں پہ بیسکلی ریزلٹس ہی سلائڈ پہ آپ کو دکھائے جا رہے ہیں آئی سجیسٹ کہ آپ یہ خود ورک آؤٹ کریں کچھ تو ڈائریکٹلی باتیں نظر آ رہی ہیں آپ کو smallest largest it's very clear آڈیڈ رے ہے وہ دو ویلیوز تو بالکل آپ کو وہ نظر آ رہی ہیں straight thirteen twenty three point one پھر میڈین ایز یو نو کے ڈیوائڈ کرتا ہے درمیان میں ویلیوز کو یہاں پہ وہ دس ویلیوز تھیں تو ایز یو ریمبر کہ if you have even number تو درمیان والی ویلیوز کی ایوریج ہوگی 15.2 پلس کی ایوریج تو یہ وہ میڈین ہوا پھر کوٹائل کا آپ کو فارمولا یاد ہے تو الیون بائی فور تو اٹس نیئرلی تھری تو quartile one fourteen point nine یہاں پہ شو کیا گیا اور اس کو اگر آپ تھری سے ملٹیپلائی کریں اس پوزیشن کو تو سکسٹین پوائنٹ فور آپ دیکھیں کہ یہ بن رہی ہے ایٹ پوزیشن تو یہ آپ نے یعنی three into eleven by four جب آپ کریں گے تو وہ آپ کو ایٹ پوزیشن آپ کی آ جائے گی and that is that gives you the value sixteen point four تو یہ ساری ویلوز آپ نے بڑے بڑی آسانی سے ورک آؤٹ کر لیں اب وہ جو رول آپ کو بتایا گیا کہ median is less than mid hinge less than mid range تو اس کو جب آپ یہ دیکھیں گے تو اٹ ول ٹیل یو کہ یہ ڈیٹا رائٹ right کی طرف سکیوڈ ہے آئی سجیسٹ آپ اس کی اب کیلکولیشنس کریں اس کو اسیس کریں کہ یہ کس طرح سے یہ جواب آ گیا آئیے نیکسٹ سلائڈ پہ چلیں وہی ویلیوز جو ہم نے ورک آؤٹ کی اب ان کو گرافکلی ڈسپلے کیا گیا ہے یہاں پہ اور یہ ویلیوز آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے smallest Q one medium Q three X largest یہ پہلے بھی میں آپ کو اسی ٹائپ کی ایک سلائڈ دکھا چکا ہوں this was to refresh your memory once again اب آئیے نیکسٹ سلائڈ دیکھتے ہیں اب یہاں پہ پھر آپ کو ریمائنڈر کے طور پہ یہ فگرز دکھائی جا رہی ہیں again to give you an idea کہ لیفٹ کیوڈ غور کریں کس طرح سے ریلیشن شپ دونوں کا ڈسٹریبیوشن پلاٹ جو ہے باکس اینڈ وسکر پلاٹ کا ڈسٹریبیوشن کے ساتھ ریلیشن یہاں دکھایا جا رہا ہے خاص طور پہ یہ بات دیکھنے والی ہے یعنی کیو ون جہاں پہ ہے وہ دیکھ رہے ہیں آپ کے نیچے جو پلاٹ ہے وہ وہاں پہ باکس ختم ہو رہا ہے پھر میڈین از دا ویلو اور چونکہ اسکیوڈ ڈسٹریبیوشن ہے لیفٹ اسکیوڈ تو آپ نوٹ کریں کہ یہ باکس میں فردر ٹو دا رائٹ ہے median it's not exactly in the centre it's not exactly in the centre پھر سیمیٹرک جیسے پہلے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا گیا اور یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیو ون کیو تھری اور بالکل سینٹر میں میڈین ہے پھر رائٹ اسکیوڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب کیا ہو رہا ہے رائٹ سکیوڈ میں کہ میڈین لیفٹ کی طرف ہو گیا چونکہ most of the values frequency کا جو ڈیٹا ہے it is towards the left of the distribution آئیے اگلی سلائڈ پہ چلیں سمری میں یس اب یہاں پہ آپ کے لیے ایک مکمل ایک چارٹ کی شکل میں ڈفرینٹ میئرس کی سمری بنا دی گئی ہے جس میں all the measures which we have discuss so far have been explained جس میں central tendency mean mode median mid range mid hinge central tendency میں آ رہے ہیں اور پھر ویریشن میں range inter range standard deviation variance کو یہ سارے میئرز یہاں ایک جگہ پہ کنسالیڈیٹ کر کے آپ کو دکھایا جا رہا ہے اور پھر اس سلائڈ پہ ویریشن کو فردر الیبوریٹ کر کے دکھایا جا رہا ہے اس کو let's look at this more carefully کہ ویریشن میں ایک تو رینج آ گیا اور رینج کے نیچے دیا ہوا ہے انٹر کوٹائل رینج تو یہ ٹرم لگ تو بڑی مشکل رہی ہے لیکن ہے کیا انٹر کوٹائل انٹر کوٹائل کا مطلب ہے کہ between the different quartiles let between Q one and Q three between Q one and Q two between Q two and Q three تو یہ ڈفرینٹ کوٹائلس کے درمیان کیا ڈسٹینس ہے یہ انٹر کوٹائل کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا تو آئیے سلائڈ پہ واپس چلیں پھر آپ نوٹ کریں کہ ویریئنس کو دو حصوں میں ڈیل کیا جا رہا ہے اور ویریئنس کیا ہے پاپولیشن ویریئنس اور سیمپل ویریئنس یہ پوائنٹ بھی میں ایکسپلین کر چکا ہوں but let me discuss it little bit again جب آپ ایک پاپولیشن کا انالیس کر رہے ہیں تو اس سے آپ سیمپل ڈرا کر رہے ہیں اس سیمپل کی جو ویلوز ہیں ان کے پھر آپ مین اور اس کی ویریئنس اور اس کی اسٹینڈرڈ ڈیویشن اس کی ڈیویشنس آف ڈفرینٹ ٹائپس آ ورک آؤٹ کر کے تو ڈیٹے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ایک سیٹ آف انالیسس ہے جو کیا جاتا ہے بیسڈ آن سیمپل سروس پھر اس سے کنکلوژ ڈرا کیا جاتا ہے اور ایسٹیمیٹ کیا جاتا ہے کہ پاپولیشن کا ایگزیکٹلی سملر کیلکولیشن کیسے ہوں گی what would be the mean of the population اور پاپولیشن کی اسٹینڈرڈ ڈیویشن ویریئنس کس طرح سے ورک آؤٹ کی جائے گی تو یہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ دو حصوں میں یہ کام کیا جاتا you do it for the sample that's one part and then you calculate for the population یعنی ٹوٹل جو آپ کی پاپولیشن ہے جو آبزرویشنس ہیں ان کو بھی آپ پھر اسٹڈی کرتے ہیں تو آئیے سلائڈ پہ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دوسرا یہاں پہ کیا دکھایا جا رہا ہے اسٹینڈرڈ ڈیویشن بھی اسی طرح سے standard deviation again same classification اور یہ بھی پاپولیشن اور سیمپل سملر اور تھرڈ جو بات یہاں دکھائی جا رہی ہے ویریئنٹس کے لحاظ سے ویریشن کے لحاظ سے یہ کوفیشنٹ آف ویریشن اور کوفیشنٹ آف ویریشن کیا ہے کہ اس کو S divided by X into one hundred یعنی یہ سیمپل کا پاپولیشن کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے اس کو ایس یہ وہ ویریشن جو ہم نکالیں گے سیمپل کی اور پاپولیشن کی اس کی ریلیشن شپ ہے اس کی بعد میں آپ ایگزامپل دیکھیں گے تو آئیے نیکسٹ سلائڈ پہ چلیں اب رینج کو دوبارہ ایکسپلین کیا گیا یہاں پہ اور آپ کو ایگزامپلس اندر ایگزامپل یہاں دکھائی جا رہی ہے یہ ہم آلریڈی کر بھی چکے ہیں so let's get on to the next slide کہ انٹر کوٹائل رینج ڈیفائن کیا جا رہا ہے پہلے کہ measure of variation also known as mid spread spread in the middle fifty percent difference between third and first quartiles اس کو انٹر کوارٹائل رینج کہتے ہیں یعنی درمیان والا جو آپ کے رینجز ہیں کیو ون اور کیو تھری تو اس کو ڈیٹے کو ان آرڈر دکھایا جا رہا ہے اور اس کے کیو تھری اور کیو ون ورک آؤٹ کیے گئے میں اب ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا چونکہ یہ آپ بڑی آسانی سے ورک آؤٹ کر سکتے ہیں یعنی پہلے کیو تھری دکھایا جا رہا ہے اور وہ سیونٹین پوائنٹ فائیو یعنی ویلو ہوگی seventeen point point fifth fifth position جو ہے وہاں پہ چونکہ اس کی لوکیشن تھی تو سیونٹین میں یہ درمیان والا جو انٹرول ہے ون کا اس کو پوائنٹ فائیو سے ملٹیپلائی کر کے نکالا گیا سملرلی جو فرسٹ کوارٹائل ہے اس کی ویلو بھی ہم پہلے دیکھ چکے ہیں تو یہ سیونٹین پوائنٹ فائیو سے ٹویلو پوائنٹ فائیو کو جب آپ مائنس کریں گے تو فائیو جواب آ جائے گا اور اس میں خاص بات پہلے بھی پوائنٹ آؤٹ کی جا چکی ہے کہ quartile range is not affected by extreme values تو یہاں سوال ہے کیوں ایسا کیوں ہے کیوں یہ کہا جا رہا ہے کہ کوٹائل رینج پر ایکسٹریم ویلوز افیکٹ نہیں کریں گی اس کی وجہ یہ ہے یہ رینجز جس طرح سے ورک آؤٹ کیے جاتے ہیں یہ سمپلی آبزرویشن کی پوزیشن کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں یہ ان کی ویلیو سے ریلیٹ نہیں کرتے ان کا فارمولا جیسے آپ نے دیکھا n plus one by four first quartile کا تھا پھر دو سے ملٹیپلائی کرنا ہے سیکنڈ میں اور تین سے ملٹیپلائی کرنا ہے تھرڈ میں تو یہ اس کی ایکسپلینیشن ہے یہاں سے بات سمجھنے والی یہ ہے کہ ہر وہ میجر جس میں سمپل لوکیشن کی بات ہو رہی ہے اس پہ ایکسٹریم ویلیوز افیکٹ نہیں کریں گی مگر وہ میئرس جہاں پہ آپ ایکچول ویلیوز کو سم کر رہے ہیں اور پھر ایوریجز نکال رہے ہیں ان کو اس قسم کی ایکسٹریم ویلیوز افیکٹ کریں گی تو اسٹوڈینٹس یہ تھا آج کے لیکچر کا مین کوریج کئی باتیں آپ نے دیکھا ہم نے کور کی very hasty going through these concepts بہت واسٹ جو کہ سبجیکٹ ہے لیکن ہم نے بڑی گراؤنڈ اس لیکچر میں کور کی اور کئی ایگزامپلس دیکھیں اور خاص طور پہ جو یاد رکھنے والی بات ہے کہ different types of distribution skewed to the left اور ٹو دا رائٹ اور سیمیٹرک اور ان کا تعلق box and whisker graphs plots کے ساتھ کیسے ہے یہ بڑا امپورٹینٹ پوائنٹ ہے اس لیکچر میں ہم یہاں پہ ختم کر رہے ہیں نیکسٹ لیکچر میں ہم میئرس آف ڈسپرشن پہ فردر بات جاری رکھیں گے کچھ باتیں جو اس لیکچر میں میں آپ کو ایکسپلین نہیں کر سکا کچھ اور باتیں رہ گئی ہیں ویریئنٹ ڈیویشن کس طرح سے ورک آؤٹ کیے جاتے ہیں اس کو ہم نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے اس کے علاوہ ہم کو ریلیشن کو بھی ٹچ کریں گے جو کہ ہمارے لیکچر کا ایک نیکسٹ لیکچر کا ایک ٹاپک کو ریلیشن بھی ہے تو اس نوٹ پہ میں اس لیکچر کو ختم کر رہا ہوں اینڈ ریمائنڈر ونس اگین کہ please do these exercise yourselves also Microsoft Excel میں بھی کئی فنکشن ہیں جن کی ہم بات ایٹ سم پوائنٹ کریں گے جو یہ سارے رینجز میں آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں تو اس پوائنٹ پہ میں اس لیکچر کو ختم کر رہا ہوں اسٹوڈینٹس بھرپور اسٹیٹسٹیکل کانسیپٹس پھر ہم نے کور کیے یہ لیکچر بھی مجھے امید ہے کہ آپ کے لیے بڑا انٹرسٹنگ رہا ہوگا کئی نئی باتیں خاص طور پہ باکس اینڈ وسکر پلاٹ وغیرہ آج کے لیے اتنا ہی اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے محنت کرتے رہیے السلام علیکم خدا حافظ